الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ونعوذ بالله بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من سیاح ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ونعوذ ونعوذ بالله بالله بالله من من من من شرور شرور شرور ومن ومن ومن ومن سيئات سيئات سيئات يهده الله فلا فلا مضل له له هادي ونشهد شروع لا سوسنا سیاسی الله وحده لا شريك له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

محمد النبي النبي الأمي المحسن الكريم وآله وصحابه الكرام إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا اندی لمتی شکیل کری وا مل پل پل اللہ ورسولك محمد النبي الأمي المحسن الكريم وآله وصحبه المجيد جناب صدر میرے حقیقہ اور سنوان ہے نبی امر سید انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں انسانیت کی حد شیطان کی مختلف کرتی شیطان چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور ایسے احسان بھی ہوتے ہیں آپ نے کسی کو پانی پلا دیا یہ بھی احسان ہے کھانا کھلا دیا یہ بھی احسان ہے اور ایسا احسان چھوٹا بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے لیکن جب ہم نبی لمبیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن کے نام سے پکارتے ہیں تو آپ کا کیا احسان ہے کیا وہ کون سے احسان ہے اس میں کہ آپ کی باقی گرانی کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے لوگ نے آرم بنایا اور اللہ خلاف مطالعہ نے فرمایا فیل میں بھی منا رہی تم انجدا فقیر تم رسیم امین یتنی ارے تم آتی ہی وہی یتنی ارے تم آتی ہی وہی بچی تم وہی الگ ملک کی تاروں میں حکمت احساس ہوتا ہے اللہ تعالی تم پر بہت ہی بڑا احسان کیا کہ تم نے سے تم نے کا ایک رسول پیدا فرمایا جس کا کام یہ ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے نکھارتا ہے سما ہے اور اس کے علاوہ تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً تو اس کے سامنے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے میرے دوستوں ہر ندی جو آیا انسانیت کا روشن بن کر روشن بن کر آیا کوئی ندی ایسا نہیں جسے تو ہم روشن نہ کریں لیکن نبی منزلہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا پوستان جو ہے اس کی کئی عزت ہے زمانے کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے وسط کے لحاظ سے جہریت کے لحاظ سے جہراؤ راؤ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے موسم ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کسی موسم کا موسم سدا تیار نہیں کرتا سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے آئے تھے ایونم تو ان کا احسان ایک خاص اور محبوب سب تک کے لیے تھا کوئی گاؤں کے لیے کوئی ایک شہر کے لیے کوئی ایک علاقے کے لیے لگی ہوئے مشہور موسم بن کر آیا کوئی ایک قوم کے لیے آیا کوئی ایک قبیلے کے لیے بن کر آیا لیکن میرے آتا مولا سید لمبیا حبیب خدا حضرت محمد الصفا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کسی ایک قبیلے کے لیے آئے نہ شہر کے لیے آئے نہ بچی کے لیے آئے بلکہ اللہ رحمت کی رحمت بڑھایا اور یہ رحمت صرف ایک برتی کے لیے نہیں ایک محل مقام کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں عرب کے لیے نہیں عدم کے لیے نہیں صرف ایک عالم دنیا کے لیے نہیں یہاں وجود کا کوئی سلسلہ ہے یہاں کا کوئی سلسلہ ہے یہاں اللہ کی مخلوق بچتی ہے یہ ہمارے آقا علی علی حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کی چادر رحمت کے اندر لکھتی ہوئی ہے آپ کے یہ کام اس کے اوپر ہو بلکہ میں تو یہ کہوں کہ سب سے پہلا انسان انسانیت پر نہیں بلکہ کائنات پر میری بات پر سب سے بڑا انسان جو ہے اگر آپ اس کی شرکت اللہ سے مخصوص نہ ہوتی تو یہ قوم مکان کا کوئی سلسلہ نہیں سنا آپ دار کے آپ ریلے سے کائنات ابھی کتاب میں آتا ہے پروانی کی عورت ہے یہ نہ ہمارا خلق اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات نہ ہوتے تو دونوں کا کوئی بھی سلسلہ قائم نہ ہوتا تو وجود اپنے وجود میں آنے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود آلو کا ہوتا ہے اگر یہ کائنات کا نظام اپنے وجود میں ہمیں دکھائی دیتا ہے تو حقیقت میں سب سے پہلا انسان ہم سب محمد وسلم کا کائنات ہے کہ آپ اگر نہ ہوتے تو یہ عالم وجود میں نہ آتا کائنات کے سماجی کو قائم نہ کیا جاتا یہ بات کسی دکھائی نہ دیتے کوئی موجود نہ ہوتا ہے ہم اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس معنی کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور بات نہ سن کے انسان کا پہلا وجود کائنات وجود کے سلسلے میں ہوا اور پھر کائنات کے وجود کے تلاشی کو قائم کروا کر اللہ تعالیٰ مطالعہ نے انسانیت کے اندر جتنی خیروں کو وجود رکھتا وہ خیرے ہم ایک محمد کے وزیر کے ساتھ کے سبب سے اس عالم میں وجود اگر وزیر صاحب وسلم نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی نہ ہوتا نہ کشتی ہوتی اور نہ ہوتے نہ یہ عالم ہوتا نہ جنت ہوتی کی کوئی چیز موجود نہ ہو بہرحال حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مثال سے یہ تھا کہ کائنات کا آپ سبب بنے اور دوسری چیز اللہ نے آپ کو کائنات کا سبب قرار دینے کے بعد آپ کے آپ کی ذات عالی کو سب ہمار آخر میں لائے اور یہ آپ کا آخر میں آنا یہ خود ایک انسانیت پر احسان تھا کیونکہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ہدایات لے کر آئے اگر حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا شروع ہی میں ظہور ہو جاتا تو جس بات آنا آنے والا نبی ہوتا ہے اس پہلے آنے والے نبی کی تعلیم کو محسوس کر دیا کرتا ہے اگر آپ کا ظہور تعلیم دے جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی تعلیم میں سوکھ ہوتی حالت آپ کی تعلیم میں سوکھ ہونے کے لیے نہیں آئی تھی آپ آنے ہی کے لیے آئے تھے جانے کے لیے نہیں آئے تھے آپ کا مقام کے اللہ مطالعہ نے آپ کو نزیب بنایا اس وقت جبکہ نزیب کا سلسلہ قائم نہیں تھا ابھی آدم پانی اور مٹی کے اندر تھے کہ ہم تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں ادا آپ نبی آدمی لگن گرے ان سے مائے رکھتی ابھی آدم کا مجسمہ جس جو ساتھ جو تھا آدم کا ابھی پانی اور مٹی کے اندر تھا کل سے کوئی نقاب نبی تھا آپ کی نبوت اس وقت سے قائم ہے لیکن ضرور جو ہے آپ کی نبوت کا جو سب سے آخر ہوا اور آنے والے بعد میں لیکن نتیجے آپ کی شروع ہی سے کہیں آتی ہے اس بنا پر بات اسلام نے کہا ہے کہ نبی الانبیاء جو خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تمام انبیاء مستفید ہے آپ کی نبوت صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اگر میں یہ کہتی تو غلط نہیں ہوگا کہ ابراہیم کے تمام علیہ نبی علیہ السلام ہم کو علیہ نبی علیہ السلام وسلام سلام کے سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام اور جتنے بھی میری آئے وہ حقیقت میں حضرت محمد لسلم کی مختلف جلوہ آرائیاں تھیں وہ تو ایک ایک جلوہ دکھاتی چلی گئی اور جب اللہ تبار بتایا نے ان انسانیت کو اور سباب پر پہنچانا چاہا تو اس وقت حضرت محمد لسلم کو مضبوط فرمایا وہ کہنے والے کسی نے کہا ہے مدت آگے دل میں آرائی سے ہوتی رہی کو کا حاصل بنا م اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو انتہائی تقریب پر پہنچانا چاہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آئی جو کپڑے پردہ تھی وہ ضرور میں آئی اور باوجود اس کے کہ ظاہر کے لحاظ سے علی اور بے کہ میری توفان کسی سے نہیں کرائی گئی تھی لیکن بطور کرنے والے تھے آئے تو ایسے آئے انیوں گویا بس گانے سکی انیوں گویا بس گانے سکی اب آدم سے آدم کا نیو مسیح آدم مسیح سب کا جتنا بنانا ہے جتنے بھی انبیاء جتنے عظیم کو لے کر آئے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام تمام دیے گئے اور کوئی عظیم دیے گئے جو دیا گیا جو کسی کو بھی نہیں دیا گیا وہ لے کر آئے جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا اس کو لے کر آئے تھے وہ جو لے کر آئے تھے وہ بھی جانے کے لیے تھا لیکن میرے محمد قیشن کو لے کر آئے وہ جانے کے لیے نہیں تھا وہ ابھی آباد تھا آپ کی نبوت کے اس وقت سے اللہ نے قائم قائم فرمایا کہ آپ کی نظیبت جس سے اس تھی جس سے کہ آپ اپنے جب کے حق کے ساتھ اس زمین کے اوپر موجود تھے اسی طور سے آپ کی نبیت کو اللہ خبر نے قیامت تک بلکہ میں محدود کہوں گا کہ اگر انتخاب تک قانون جاری کرنا دیا اب یہ بات نہیں کہ ہم کسی نبی کے دور میں نہیں یا کوئی نبی نہیں ہمارے آقا حضرت محمد قطر کی نبیت اب بھی فارن ہے اور آپ اسے بنانا چل رہا ہے یہ مجھے محمد جا کر چل رہا ہے ہم بہت محمد کرتی نویبت کے سلسلے میں چل رہے ہیں آپ کو حوصلہ آج بھی ممکن ہے جیسے کہ صحافت پورا حوصل یہ عائدہ بات ہے اس کے کا سب ان کے لیے تھا جنہوں نے کہ آپ کے ساتھ میرا مطلب آپ کو شکر سات کو دیکھ لیا تھا لیکن اس طبقے کے لیے لیکن اس طبقے کے لیے میں یہ نہیں چاہتا لیکن اس تک کے کریں گے کہ جو نظیم امریا حضرت محمد سکے جب جبکہ باق کا نظیم دیکھ سکے اللہ قبار کے تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حضور کا حضیرت کے ساتھ پانی کے ذرائع کو قائم دائن فرما دیا اور جیسے کہ حضور حضیرتعمتی کی ذات عالی سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اگر ان آداب حضور صاحب کو آگے سے پاکستان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور فائدے کی ایک ہے ایک سے کر دی گئی کہ دیکھو میرے آتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک کر تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہدا کا مجسمہ اور نئے نبوت کی طور پر بنا دیا کہ حضور کی ساتھ سے نکلنے والا ہر عمل اپنے اندر جہاں سے قرآنت کے انداز کے لیے تھا وہاں حضرت محمد کرتے آپ کے آپ کے ہر عمل کے اندر موجود آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں وہ نماز ہو وہ روزہ ہو وہ ویوہار ہو وہ کتاب ہو جس کے اندر محمد سے محمد کر موجود نہ ہو سچائی جو آپ کے اندر سے نکلی جو اخلاق آپ کی بات کے وجود سے آیا جو آواز آپ کی بات کے وجود سے آئے آپ کی بات عالی سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے اپنے اندر نیلانیت محمد لیا سے سکتا ہے تو وہ نیلانیت محمد لیا حرکت محمد کر سکتے پر لانے کے طور تعلیم نہیں ہو گئی بلکہ جو شخص بھی جن زمانے میں بھی حضرت صاحب کے الوارات آپ کی خیر پانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک کھلا گیا تھا حضرت محمد وسلم کے ذریعے سے کھول دیا گیا کہ لکڑ کو لکڑی کی رسول اللہ اس وقت کا بنا ہم تمہارے لیے حضرت محمد وسلم کی بات عالی ہے عمدہ نمونہ ہے جب کی چاہے کس وقت بھی چاہے کس زبان میں چاہے کس مکان میں چاہے اگر حضور کے اس پر آ جاؤ گے آپ کی نشانوں سے نکلے ہوئے آباد کو اپنا لے گے آپ کے کاموں سے نکلے ہوئے آباد کے نکاح کو اپنا لے گے آپ کے جب کے اثر سے نکلے ہوئے آباد کو اپنا لے گے جتنا حضور کی بات ہے کہ آمار کو اپناؤ گے حضور کے پیر کو اپنے اندر لے کے چلے جاؤ گے یعنی کس طور پر یعنی بات علیہ وسلم کی بات گرانی انوار کا زندگی یاد کا اور کلام خود کے کلام کا مجسمت ملنا تھی تمہارے اندر بھی یہی سب سے آ جائے گا جو حضور صاحب بچوں کی بات کا حق کو سایہ ہوگا یہ بات نہیں کہ اناج ملنا کوئی حضور کے مقام پر پہنچے گا یہ ناممکن لیکن کھڑی کے سر سے جیسے کہ آئینے جب لگا جاتا ہے سورج کی سہر سے ویسے ہم سورج نہیں کہہ سکتے اسی سے ایک دیوی آدھار محمد اللہ کو اپنا لے گا اس کے اندر اللہ خواب محمد اللہ کی سلک پیدا ہوگی سلک پیدا ہوگی اور اس کا تعلق ہمارے پاس کرنے کی ساتھ گرام کے ساتھ قائم ہو جائے گا کہ نبی جو دنیا میں آیا کرتے ہیں وہ ہدایت کا مقدمہ کر کر آتے ہیں اور میرے آقا حضرت محمد اللہ کی ہدایت کسی کو زمانے کے لیے لیے نہیں تھی ایک ملک خوب کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ اگر آباد کے لیے ہدایت خیر اور نیل کا سبق بنتا تھا بہرحال یہ ایک رخ تھا حضرت محمد پر ان کی کہ آپ کو ایک آپ نہ پورا اس طرح پر ہے جو کہ آپ کو ہے یہ کر رہا تھا کہ جس سے جب سے کام کام بھی حضیر احمد سے خلاصے کر رہے ہیں میں حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیزان سے مستقل دیے اور اس سے آگے چل کر میں یہ کہوں کہ دیکھو کہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت سے قائم ہوگی اور قیامت کے اندر بتا ہو جائے گا لیکن ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا تمام امتی اپنے اپنے اپنے کے ساتھ جائیں گے اور ارد کریں گے کہ اللہ خبر بتایا بتائے گا کہ خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں برخاست تو انصاف کتاب شروع ہو جائے تو انصاف کتاب شروع نہیں ہو رہا اس قیامت کے منظر میں ہم سب کو پتا ہی ہے ان برداشت نہیں کیا جا سکتا تو نبیوں میں حضرت آدم سے لے کر عیسا علیہ السلام تک ہے ہر ادھر کر دے گا کہ میرا حق جو ہے آج غصے کی حالت میں ہے مجھے ہمت نہیں کہ میں بات کر سکوں گا اس کے پاس جائیں گے حضرت محمد نقصی کے پاس حضرت حضور کے پاس آئیں گے تو میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک بتایا سے ان کتاب کے ذریعے سے مانگیں گے جو اللہ خدا بتانا اس کو سارا کھولے گا ارشاد ہوگا اس کا سب کا اور ہم سفید کپاس سے تیری کپاس کو قبول کیا جائے گا اور سب سپتا کے سوال سے تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا اس وقت سے حضرت محمد رسول کی کے سمرا سے انبیاء سلام السلام تک کی تکلیف ہوں گے میرا آپ کا احساس اگر سے اگر شروع ہوتا ہے اگر تک چلا جاتا ہے نچلے درجے کے لوگوں میں نہیں جاتا جس کے اوپر کے درجے کے لوگوں میں تکلیف چلا جاتا ہے یہ تو ایک وقت تھا نویت کے فوج کا اور دوسرا وقت یہ ہے میرے دوستوں دیکھو آج تو پیشان ہم یوں کس چیز کو پیشان کرتے ہیں دنیا کے ہمارے احباب سدھر جائیں حالات درست ہو جائیں انسان کی انفرادی زندگی ہو وہ ٹھیک ہو جائے انفرادی زندگی ہو وہ درست ہو جائے لیکن میرے دوست سے اس میں تصورت بات میں بات کروں گا لیکن میرے نزدیک اور ہمارے نزدیک سچی بات یہ ہے کہ کا سب سے بڑا انسان جو ہوتا ہے دنیا جو کہ اپنی حیثیت سے ایک آئی اور آئی رہا ہے جس کی زندگی کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا ہم دیا آپ اس زندگی کو بھی بناتے ہیں لیکن ان کی اپنے آخرت کی زندگی پر ہوتی ہے کیونکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے اگر ان آباد کی زندگی ہے کسی بڑی زندگی ہے جس کا قیاس بھی آج ہم نہیں کر سکتے تو کتنی بڑی زندگی ہوگی ایک ایک داری ایک لاگا بھی زندگی ہے جس کا ہر تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی کتنی بڑی زندگی ہوگی آتی جاتی زندگی کا جو حال ہے دنیا کی کہ مجھے پتا نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پوری کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا لیکن اب میرے پاس رشتہ آ گیا مجھے ختم کر دے میری بات پوری نہ ہو سکے لیکن جو شروع ہونے والی زندگی ہے آپ رکھتی اگر میرے پاس رشتہ آ جائے ان کو میرے پاس کو نکال کر لے جائے ان کو اگر آدھار پتا کر اس کی زندگی ہوگی اس بنا پر ہم السلام کی نکال دور دور ہو ہے اور دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی قابل پر بنے اور ہمیشہ کے لیے سارے بھائی کے پر آ جائے اس لیے سب سے پہلا سارا ندیوں کا اور اور حقیقت ہمارے یہاں کا مہیلا بلکہ کسی نے ساری کیوں نے ان سالوں کو وہ طریقے حیات لا کر دیا جس کے ذریعے میں انسان نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو سما لے بلکہ آج کے طریقہ حیات کے نتیجے کے طور پر آپ کے ایک سمجھ پر جنت ملتی ہے آپ کی پیٹ ادا پر اللہ کو پیار آتا ہے اس لیے کہ آپ جو ہے خدا کے محبوب ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سید المحبوب ہی ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ نہ صرف سید المحبوب ہی ہے بلکہ آپ کیا ہے آپ کی ہر آباد محبوبیت ہے اور کسی نے کہا ہے شہر ہو یا مہر ہو جو کچھ بھی ہو ہر آباد آپ کی محبوب ہے اور جہاں محبوب کی ادا پائی جائے گی کہ کہاں خدا کو پیار آئے گا ہم کس بنا پر کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے سب کریم یہ اس کو ملنا تم میرے اتباع کرو پھر تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا تو حضرت محمد وسلم نہ صرف محبوب خدا ہے بلکہ آپ اللہ کی محبوبیت کا دروازہ سارے مسائل کو کھولنے کے لیے آئے ہیں جس کے اندر حضرت محمد وسلم کے احوال زندہ ہوں گے آپ کے اخلاق زندہ ہوں گے آپ کا کردار آئے گا آپ کی سچائی آئے گی آپ کی عدالت آئے گی آپ کی دیانت آئے گی آپ کی عبادت آئے گی آپ کی ملائیت آئے گی خدا کا سے جو بات بھی حضرت محمد وسلم کی انسانیت کے اندر آئے گی انسانیت محبوبیت کے مقام پر پہنچنے کے جائے گی اور محبوبیت سم کیا ہو کر رکھا ہوتا ہے لیکن وہی محبوب کے لیے جہاں لیے رکھنے کے لیے کرتا ہے اس بنا پر حضرت محمد کا رسم کیا تو کسی نے کہا ہے کہ اگر سرا پائے جمع کون سی پیڑ لگا دل کی طرف بات نہیں ہر ادا دل کو بہت لینے والی ہر ادا خدا کی بہت سے کھیت لینے والی ہر ادا اللہ خدا کو تارا سے انعامات کو دلا دینے والی ہر ادا خدا ان کے سیٹ کی بے پایا انعامات کو بے قابلیت کی طرف دور کرا دینے والی آپ آئے کی چکن بن کر آئے اور آپ کی خود رحمت کے نظر نہیں آئے بلکہ آپ کی رحمت غمت وقت کی رحمت ہے کہ جس کے اندر اس رحمت کا کوئی چیتا کر گیا وہ خود رحمت بن جاتا ہے کی زندگی رحمت بن جاتی ہے کی زندگی ہدایت بن جاتی ہے کی زندگی انسانوں کو اپنی بات والی بن جاتی ہے اس کی زبان پیاری ہو جاتی ہے اس کا کلام پیارا ہو جاتا ہے اس کی مشہور پیاری ہو جاتی ہے اس کے الگ پیارے ہو جاتے ہیں یہی وجہ تھی جس کے ایک حضرت محمد کے اصل کے متاثر ہوا کہ جس نے ایمان کو صحیح معنی میں لے لیا کہ حضرت محمد کی سفا اصل کے رنگ ہوں گے ان کے مقدمے خود بہان نبی اصل اللہ نے کیا فرمایا اور کہا بھی کرنے کی میرے صحابہ کی کا ستاروں کی طرح ہے جس کو بھی پیچھے ہو لوگوں ہدایت کا جائے گے اور نتیجہ یہ تھا جس سے صحابہ کا جو سکتا جس پر چاہے نکلا ہے تو پہلے لوگ خود مترے ہو کے سکے تھے کہ کیسے لوگ ہیں جن جی کی آدھار وہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں وہ ان کے ان کے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کے کپڑوں میں جوتے نہیں ہیں وہ ان کے پیسے سے گھر ہوا کھانا نہیں ہے لیکن ان کی ہر آدھا جو ہے یہ دنوں کو ہے ایک موقع آیا جس طرح کے مسلمان کلات کی طرح کر رہے تھے اور کے طرح کی ان کے سامنے بھارتی کری جاتی تھی نے پوچھا اپنے لوگوں کو کو بھیجا جا کر کے کرو کہ یہ مسلمان کی تحریک کہتے ہیں ایک بے محبت سیلاب کی طرح وقت کے چلے آتے ہیں اس نے کہا پر جاسوس واپس آئے تو وہ کہنے لگے ہم تجھے کیا کہیں کہ وہ سپاہی ہی کہتے ہیں وہ کے مسلے کے خلاف ہے اور جن کے گھوڑے کے خلاف ہے اور انہیں کی کہیں ایسی محبت ہے کہ تمہیں اپنی جیل سے اتنی محبت نہ ہو اور اللہ کے راستے میں جان دینے کو اتنا پیارا سمجھتے ہیں جتنی تمہیں سماج کی محبت ہے اس سے دو کرنے والا کے راستے مرنے کو زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں ان کے اخلاق ان کے کپڑا ان کے آمار کو دیکھ کر قیمتوں سے محکمے جاتے تھے ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے اندر کی بات لیکن کہا بتا ہے کون تیرے دل میں دل بدلنا ہے جس سے بھی گلاب کی آئی تیرے پسینے سے جس وقت کتنی مطلب کی خوشبو کے اندر سنائی تو کس طرح سے نکل جاتے تھے لوگ ان کی زندگی سے نکلتے ہوئے تھے پھر آپ کے روپ پر آ جاتے تھے بڑا میں یہ کر رہا تھا کہ نبی نے بن ہے تو محمد کی سفا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو آپ کی محبوبیت میں اس عالم کے لیے ایک محبوبیت کا راستہ کی تھی خدا کا محبوب بن جانا ان انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس دنیا میں بھی اسے پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے سب سے اونچا انسان بتایا اس لیے وہ بھی چمکتا ہے اور آخرت میں بھی چمکایا جاتا ہے اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سمجھنا ہے سمجھنے کا لا کر پینے کا لا کر پورا اپنا وقت میں شکایت کرنے کی کوشش کروں گا اور یہی بات ہے کہ حضور کی کون کون سی بات کو بیان کیا جائے کون سی ادا کو سوچا جائے جس کا خود بات جس کی خود تعریف کرنے والی اللہ کی بات ہے بندے کی کیا تعریف ہیں جس کی تاریخ قرآن خود ہو جس کے متعلق یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر حضور کو خود کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن شملہ کے تین نام سے قرآن کریم کو دیکھ لے کہا قرآن کہا جانے والا ہے قرآن ہو یہ قرآن مجسم ہے یہ قرآن مجسم ہے وہ کہا جانے والا قرآن یہ علی جس ایسا قرآن کے قرآن جس سے قرآن جس سے قرآن ایک عورت کے نور کو اگر تم کسی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کیسے مستقل ہو جاتا ہے سورت کیسی بن جاتی ہے قرآن کی آیت کو تین ہی سمے آتا ہے کہ محمد قسم کی سورت اور سورت کو سورت کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اگلی تصویر ہے اور قرآن میں جو کچھ آپ عورتوں کے رخ سے دیکھتے ہیں کی حقیقت کے لیے اتنا کا حضرت محمد الفاظ میں سنتے تھے بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے موسم انسانیت کی حقیقت سے انسان کو چاہیے سب سے پہلی چیز کی یاد کرنا چاہتا ہوں تو ہی رقبان بھی تو ہی پہلے بھی سب انڈیا آئے تو ریس کے پیام کو لے کر آئے لیکن پہلے سے تحریر لے کر آئے ان کی توحید کا قیام نظام سے اوجمن ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کے قیام کو لوگوں نے یہاں بدل کر تک کیا کہ آج سارے خلاف اللہ کے پیغمبر تھے لیکن آج ان کے کاروبار جس دعوت سے لوگوں کو دیتے ہیں وہ توحید کی دعوت نہیں دیتے تکلیف کی دعوت دیتے ہیں س پر دوسری جتنی بھی ہدایات تھی کی باتیں تھیں جسے سب سے ایک ہو کر رہتے ہیں حضرت محمد جو کری ہوئی اور کھلی ہوئی کو لے کر آئے اس کا نمونہ آج دنیا کی کسی موجودہ تعلیم میں دکھائی نہیں دیتا خدا کی کتاب کو نکھار کر بیان کیا اللہ کی شوق کے ساتھ کو ایسا کھیلا جس کے بندے اور خدا کا حق مخلوق اور کا سب نمایاں ہو ہو کر رہ گیا ورنہ نیت دنیا میں جو چکی تھی تین ذرا چمکتی ہوئی دکھائی دے جو تین ذرا جس سے فائدہ نکلتا ہوا دکھائی دے وہ دکھا بن جاتی تھی جس سے کوئی ضرور دکھائی دے وہ بن جاتی تھی دکھا سکے بہت تھی ایک معمولی باہر بن چکی تھی حضرت محمد کے لا اللہ اللہ کے میں ایک سالوں کے دنوں کے اندر سے ہر غیر کی محبت کو نکالا ہر غیر کی حادت کو نکالا ہر غیر کے حید کو نکالا ہر غیر کے تعلق کو نکالا ہر غیر کی ناقیت کو نکالا ہر غیر کی نظریت کو نکالا غیر کو جو کچھ غیر میں دیکھا جاتا تھا سب کو نکال کے ایک بات الحمد للہ رب العالمین اگر کوئی سست ہے کوئی کمال ہے کوئی جمال ہے کوئی لوگ ہے کوئی اطا ہے کوئی خیر ہے کوئی خوبی ہے جہاں بھی کوئی دکھائی دیتا ہے اس وہاں کا اصل نہیں اصل میں ہے جہاں غیر میں پایا جاتا ہے کا پاس کرنا ہے کوئی اپنی بات کے سے اصل نہیں بھی ملا جب بھی ملا جہاں بھی ملا خدا سے ملا تو ہی کا ایسا خدا کیا آتا ہے دنیا میں کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ قرآن کریم نے حضرت محمد قسم کی تعلیمات کو توڑ کر دکھایا خدا کو خدا بنا کر بتایا یہ نہیں کہ کہیں آج تک کی روزی لگائی گئی ہوگی کہیں خدا خدا جو ہے یا پھر میرے کام کا آگے کچھ کر رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے جتنی تعلیمات تھی آج کی موجودہ کتابوں کی جو تمام اپنے اندر سے توحید کے جذبے کو وہ ختم کر چکی تھی حضرت محمد کا سن میں توحید کا وہ جذبہ ہوا کہ آج کو ادنا سے ادنا نکلنا جس کے ساتھ سوا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ یہ جانتا ہے کہ بندگی کے لائے سب کے کاموں کے لائے دل میں بسانے کے لائے جس تعلق کو قائم کرنے کے لائے مدد کو ماننے کے لائے صرف ایک اللہ کی بات ہے اللہ اللہ کی جلدا تو ہند کا کلمہ آتا بلند کیا کے نصیب کو ہی توحید کا ایسا کرنا بلند کیا کہ اپنے کو تو جانے لیجیے جو غور تھے جو قدر کے اندر خدا الحمد اللہ کی آواز اٹھی یہ نام لکھ کیا تھا یہ نانک کیا تھا ان کے اندر سے یہ آواز تین نکل رہی تھی تو ہی تھی یہ کہتے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آج یہاں بھی دیکھو اگر ہندو بت کی کوشش کرتا ہے اور اپنے خدا کو مانتا ہے تو میں سورج ایک ہزار کے طور پر چاہتا ہے کہ ہم اسے اللہ کا ایک مدد کام زندگی بندے کی یہ سب ایک نتیجہ ہے عزت سے ہی کام پیشے کے دوران آگے نہیں یہ کال بندے کہا کچھ لائدہ بندہ پہلے اس کے سب پائے گئے سے کے پاؤ اس سلا تھی تو ریب تعلیم کا حمت کر سکتے اپنے پیر تعلیم میں پیدا کیا اس کا نتیجہ تھا دیکھو تو ریڈ میرے نہیں ہے تو ریت جرا وساس میں ہے تو ریڈ ایک حقیقت ہے جب تو ریت کا جب انسان کے اندر آتا ہے تو ہر کی تک نکل جاتی ہے ہر گھر کی سب نکل جاتی ہے ایک بار میں سب رہا غیر ہوا اتر گیا زندہ ہے ایک پورے سڑک پر بندہ نہیں غیر سے آگے مسلمان کا سب چھپتا نہیں کے آگے کسی آگے بھی میںتایا کرتا آگے کے آنے ساتھ مسلمان خود ایک سٹا مدرم بن جاتا ہے جس کو پکڑاتا ہے جسے کر کے رکھ دیتا ہے وہ اپنی قوت کو خدا سے دیتا ہے وہ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے وہ تو جیون باغی بن جاتا ہے وہ لوگ پودوں سے وہ سمندروں سے چھٹکے وہ اسے پہاڑوں کی حیثیت پکوانا میں کوئی ایک محسوس ہو کیونکہ اس کا تعلق خدا ہے وہ وہ خدا خدا کی جو نئی کو وہ خدا کی سالیت کو دیکھتا ہے وہ خدا کی سالیت کو دیکھتا ہے تو وہ پیار کی سب سے نکلتا ہے اس اللہ کے نام سے میں یہ کام کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے میں زمین میں کوئی چیز غلط دے سکتی ہے یا میں نے غلط دے سکتی ہے ایک واقعہ یہ آ گیا اچھے دیتا ہوں میں ہے ہوں گھومنے کا ہے اور خالد غریب کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کا سیدھا تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ مارے تو مرتے مرتے نہیں یہ پیارا اس چیز کو دکھا دے تو مرتے ہو نہیں ہوشیار اس میں ہوشیار اس میں اللہ نہیں چل رہا جس میں چاہیے اگر کو ختم کر کے رکھ دیا تھا ختم ہو جائے اور اگر وہ لوگ جو اگر وہ ختم وہ نعرے نواتے نہیں تو یہ کیا ہوگا رہا حضرت خالد نے پیالا لیا شہر کا اور روح سے لگایا اپنے کے ساتھ اس کا معاملہ بھی ایک ہوتا ہے جو اس سے ہو جاتے ہیں ان کے بتاؤ کی بھی رقم کی ہو جاتی ہے پیالہ لیا اور یہ مت کرے جس اللہ ہم نے بھی لال بولنا کوئی سر کے ہر بولا سما وہ کبھی نہیں وقت کر کے پیالہ پی دے جہاں کی ضروری نہیں یہ کا یقین دیکھو یقین جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سکتا ہے خدا کا یقین اوروں کے ساتھ اور ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے ہر ایک کا ساتھ خدا کا ساتھ اپنے والوں کے لیے اور ہے اوروں کے لیے اور ہے اگر اس کے یقین کر دیکھو گے تو یقین کی بنا پر تمہارے لیے دوسرے سوچے آپ بنا دے گا دوسرے ہندو میں کسی چیزیں ہمیں سکتا رہتا ہے اس لیے کے خدا کا دیتا ہوں ملازم نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ایک بزرگ تھے ہلکے جانے میں ہلکے جانے میں تو ساتھی کے ساتھ تم بھی چلے میرے ساتھ لیکن راستے میں تم اپنے ساتھ باتیں راہ لینا اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا رہے گا جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ پلاتا پلاتا رہے گا ہوتے ہوتے راستے میں اللہ تعالیٰ کہیں کیا بھیج دیتے کہیں کیا بھیج دیتے سمجھتا رہا ہوتا رہا ایک مقام پر کو تھی نے ان کے کن ساتھیوں میں تو میری طرح کا جو یقینا تھا اس نے کچھ چیز کو سنبھال کے رکھ لیا تو میرے بات کی کے ساتھ کھائی اور جب اس نے رکھ لیا تو اللہ کی مدد گئی جب اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی اور کچھ کھانے کو نہ ملا پینے کو نہ ملا بہت ہو گئے اب خراب وہ ہے کا ہے تو اور اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کہ کچھ خراب ہے دہلی کے ساتھ وہاں سے کام کی ہے یہ دہلی سے وہاں پہنچے کہ ہمارے لیے میں نے کھانا اتر کیا ہے پھر ہم شکار کر لیں گے پانی پی لیں گے جب یہ پہنچے پھر بھاگ گئے اور وہ پانی جو تھا انہوں نے ہاتھ ملا چاہے ان کے ایریا انہوں نے اس کی ڈالی ہے ان کے ایریا جتنا ایک ساتھ ڈالے پانے ان کے اردا چلا جائے اس اللہ کے بندے میں جو اللہ کے سے جا رہے تھے یہ کہنے ہے ہاں وہ بھی تیری ہے ہرن بھی تیری مخلوق اور ہم بھی تیری مخلوق ان کے ساتھ گول معاملہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ رب سے ہے ہوا ان کا یقین صرف میری تمہارا گوڈر ہو چکا ہے تو جو دونوں کو یقین والے ہیں ان کے ساتھ معاملہ پیڈ ہوتا ہے اور اس وقت ذات کو یقین والے ہوتے ہیں وہ پیڑ بھی لڑکا بھی لگتا ہے کتاب وہ جو دوسرے کو مستی کر لیا کرتا میں آج یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز کی تھی جو توحید کا جذبہ تھا اور توحید کا جذبہ سے لڑکوں کے لحاظ سے نہیں زندگی سرا کا توحید بنا تھی جبتے ہیں ایک سے محبت کرتے ہیں ایک سے مانتے ہیں ایک سے پوری جاتے ہیں کو بڑھواتے نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کا ایک وہ ہمارا کا کڑائی فائل کرے گا بڑا خاص کام کر دیا بابا خاص لوگ کا ایک دن میلنگ لوگ شہر بناؤ کے اندر ہوتا نہیں کیونکہ لوگ جب ہے آئے گی جب خدا گا تو مرے گا تو نہیں گا تو نہیں ہے ان کا نتیجہ تھا کہ مسلمان کے اندر جب خدا کی کیفیت تھی تو فوجوں کا ڈر سمندر سمندروں کے اندر کودنے کا خوف نہیں ہوتا تھا سب اس کر کے چلے جاتے تھے اور جب سے جب خدا کا خوف نکلا یعنی ہر چیز کا خوف مسلمت ہو گیا جب خدا کا خوف آتا ہے مسلم کا خوف نکل جاتا ہے بہرحال پہلے تو عید کا جذبہ دیا اور عید کے بعد دوسری بات دوستوں انسانیت فرقوں میں بچی ہوئی تھی میں بڑی ہوئی تھی علاقوں میں بڑھتی ہوئی تھی نقصوں میں بڑھتی ہوئی تھی الگ میں بڑھتی ہوئی تھی اور نئی کہتی ہوئی ہے لیکن اگر ہم ہندوستان کا پیغام آ گیا دیکھو آج دنیا ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے اگر یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اگر بھی تو پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی ہی اتنی مقام کرتے ہیں کہتے ہیں کہاں پہنچے یونائٹیڈ نیشن اقوام متحدہ حالانکہ اس وقت اقوام متحدہ کا جو لفظ ہے یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ مختلف قومے ہیں گھر میں دیر آ رہا ہے مختلف مختلف لوگ نہیں تو متحد کی ہو اقوام متحدہ کی کہا جائے انسانیت قابلیت کی نہ کہا جائے ایک تو ہے بہت اور مقابلہ اور ایک ہے اقوام متحدہ اقوام متحدہ میں نوعیت زور کی ہے اور واحت وغیرہ انسانیت ہے تفاق کرتا ہے انسانیت کا ہے لوگ افغان کا متحدہ کا ہوتا ہے کہ ہر کام اپنے مفاد کو لے کر آتی ہے زیادہ کمی ہوتی ہے پیچھے دیکھ جاتی ہے وہ وقت پوری پوری صاحب جسے بہت کی طرح سامنے آئے جیسے میں اپنی آپ پیسہ نہیں پہنچا سکتا اپنے ہاتھ کو تکلیف نہیں پہنچاتا پہنچاتا ہے کسی غریب طور کو ہر ساحلیت کو ہر سب سے ہر پوڑے اس ہر علاقے کو میرے کوئی اپنے جسم کے حصے تکلیف پہنچایا سکتا بہت کے دنیا کی آئے گی جس انسانوں کے اندر سے وہ ایک بہتر ایک دوسرے کو ختم کرنے جذبات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس میلے کر کے ساحل بلکہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو ملکوں نسلوں کی ماں تنگناؤں نکال کوئی وحدت انسانیت کے سمندر میں سما دیا کہ ہر کوئی شخص جو ہے جو بڑی آدم ہے آدم کی اولاد ہے وہ خدا کا بنتا ہے اور اللہ خدا نام کے پایا کے لیے جو منزلہ آواز اللہ سے ہے اللہ کی آواز سے ہے تو ایک ہے نہ گوڑے کو پانے پر کبھیلت نہ سرخ کو سیاح پر کل نہ آگے آگ موت ان سب کے سب آدم کی اولاد ہے اور آدم بختی سے بنے تھے جب آدم بک سے بنے تھے تو کسی کو حق اور غریب کی کوئی سورج آئی تھی آج بھی آپ دیکھ جائے نہیں ہے امریکہ میں چلے جائیے گوڑوں کے کی سفید رنگت والے انسانوں کے سے میں کالی رنگت والے انسان اندرا تو یہ صرف امریکہ میں نہیں صرف امریکہ میں چلے جائیے لگے آپ امریکہ چلے جائیے سارے کی وجہ سے منتقل اسی لیے اگر کہیں دیکھیے تقسیم جو ہے رنگ بھی بیمار کہیں سات کی بنا پر یہ مزدور ہے یہ سرمایہ کار ہے یہ کسان ہے یہ زمیندار ہے یہ کنڑا ہے یہ سینا ہے کہیں لال کو تقسیم کہیں رنگ کو تقسیم تین کہیں نشل کے اوپر تین کا کی نکاح تک سب کے بارے میں ہمیں چھوٹے انساحیت نے نکاح ہمیں لا کر دکھایا چھوٹ سے ہمارے ہم کو بنایا کہ اللہ کے ایک بندے سارے سے ایک آتے ہیں سلمان نام ہے سلمان نام ہے عرب نظیم ہے خرابی ہے لیکن جس وقت آتے ہیں اور مسلمان لوگ جو ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے تو یہ کہتے ہیں سلمان تو اس میں اسلام اس میں اسلام کتنے اسلام سلمان اسلام کا دیوتا اسلام کا پوتا اسلام کا پڑپوٹا اور ان کا سے مطلب کیا آتا بڑی ہے نقل مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں ابیت اسلام لا عبد الوان ابیت اسلام لا عبد البان ادھر میرے باپ کا نام اسلام ہے اسے اسلام کے سوا میرا کوئی بھی بات نہیں لوگ کے تمیل کے پڑھنے کا فخر کرتے ہیں اور میں فخر کرتا ہوں سے تو میں مسلمان ہوں مجھے سب سے بڑا فخر سب سے بڑا میری نسل کوئی نہیں میری کوئی کوئی نہیں میرا علاقہ کوئی نہیں میں مسلمان ہوں کسی چیز کو باہر میں جانی ہے ایک مقام سے بندے کس چڑی سب سے میں سب تم جانی کہ میرا پلا اتنا پلا چیزیں لے جب اس کو محمد میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو محمد میں آ گئے تو پھر یہ پیار میں فلاح قوم کا ہوں میں فلاح قبیلے کا ہوں میں فلاح علاقے کا ہوں تمام کی امتی ہے ہم کا خدا کے بندے ہونے پر سب کو سبھی تھوڑی تو ایک بڑا سب چیز ہے آپ اگر قوموں کی تاریخ کو رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز کھل کر دکھائی دی جائے گی تاکہ جلدی کو جڑی دنیا کا خراب کبھی دیکھا کس بنا پر تعلیم وہ یعنی پر تھی دوسری جو ہی وہ اگر آپ جرمن دونوں کے راضی دونوں کو دیکھیے تو وہ کیا نسل کی بنا نسل کی بنا مساداروں یا آج جو چلتی ہے تو سرمایہ داری پر اور سرمایہ داری کے مقابلے میں تراقی پر یعنی مسادار اور ذاتی کا جو ہے وہ انسانوں کے اندر تیس پیدا کرتی ہیں لیکن حضرت محمد کر سکتا ہے دیکھا بکور میں رہا ہوں کہ اسی برائے وقت کر بن آمدی یہ برائے سخت کر بن آمدی اسی دیر کے لیے آیا ہے کہ دیر کے لیے نہیں آیا حضرت محمد کا سنگوں کی پوری کی پوری تعلیمت کو ایک کل کرا دیا ہے آپ نے انسانیت کو اجدار تقسیم نہیں کیا اگر یہ کہا گیا تو صرف اس لیے کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو اس کے فائدے حاصل کر انسانیت میں سوال کا تناظر کے لیے نہیں آ رہی کورونا کا وزیر ایک دوسرے کے سرخ کے لیے نہیں بلکہ باہر کی انسانیت پر انسانیت کو درخت کیا دوسرے والے تھا انسانیت کے لیے دیا میرے دوستوں انسان اور قوم آج تک اپنے گرے اور فائدے کا فائدے کا فیصلہ نہ کر سکی تعلیم کے رہا ہم اگر چاہتے ہیں اور حقیقت میں ہوتا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم آگنا کو دیا اور پوری کی پوری تعلیمت کے لیے دیا میرے دوستوں کوئی بھی انسانیت کے اندر ایسا دلانا قانون دے کر نہیں گیا یہ مثال دیتا ہوں اس کے لیے بات ان شاء اللہ لگاتے ہو جائے گی بس کام دے گیا ہماری میرا سبق باقی ہے بار آگے مختصر بات کرتا ہوں یہی لگ گیا حضرت محمد مصطفیٰ اصل میں جو قانون دیا آج کا دیا ہوا قانون خدا کی طرف سے آیا اور اسلام کے نظریے قانون یہ تھا کہ قانون دینے والی بات صرف اللہ کی بات ہے اور اللہ کے نزدیک پوری کی پوری مخلوق وہ عرب ہو یا عجب ہو ہندی ہو کہ چینی ہو یا پانی ہو کہ روسی ہو امریکن ہو کہ افریقن ہو سب کے سب کی اللہ کی نگاہیں ایک ہے کالے گورے امیر بڑی سب اللہ کی نگاہیں ایک ہے ہر قانون کی ایک بنیاد کو اس وقت سے سوچو اور دوسری بنیاد اس وقت سے سوچو کہ آپ دنیا میں جب قوانین بنائے جاتے ہیں تعلیم کا زمانہ آگے بڑھ چکا بنائے جاتے ہیں قانون کے بنانے کا کیا ہوتا اگر کسی ملک میں جب مقبول قائم اکثریتی پارٹی اپنے مفادات کو جمہوریت جمہوریت کے قدموں میں اقلیت پر نافذ کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے تیرے مفادات رعایت کی ہے ہزار شکایت لیکن کچھ نہ کچھ مفاد کو اپنے جو ہے پورا کرتے ہیں جو پیٹے کتنے کیا ہوتا ہے جو پورے کافی کی بات جو ہوتی ہے قانون ہوتا ہے اسی طور پر اس طرح کی ممالک میں مزدور کسان کی بات کرے سرمایہ سرواچار ملتے سرمایہ دار کی بات کرے یا یہ لو ایک طرف کا ہی جہاں غالب ہوگا اس کی بات جو ہے وہ تعلیم کرتی ہے آج جو ضرورت ہے حقیقت کے لحاظ سے دنیا میں جاری ہے کہ جس کی لازمی کسی ہے چاہے کہیں کہیں زیادہ اور اگر اللہ کے قانون کو دیکھو تو اللہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ وہ سرکی نہ نہ تیواری نہ جنوبی نہ کسی کا نہیں نہ سکتا وہ کسی کا ذاتی نہیں اس پر رہ سکتا اس کے نزدیک ہر انسان کا مفاد ہے اتنا ہی پیارا ہے جیسا کہ دوسرے انسان کا ہر نزدیک کا مفاد اسی سے پیارا ہے اسی سے خدا کی سزا ہے کا مفاد اللہ کو واقف ہے ہر انسان کا مفاد خدا کی نگاہ مفید ہے اس بنا پر جو خدا تعلیم بنائے گا وہ کسی کی رعایت نہیں بنائے گا کسی کی خوف کسی کے خوف سے ڈر کر نہیں بنائے گا بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دے گا اور اسلام نے جو تعلیم دیا اس نے ایک عجیب ساتھ میں رکھ انسانوں کے حقوق کی حفاظت اس ایک دو کے دوسرے کو یعنی دو دو رہی ہیں ایک قوم کے نقصان کا پورا کرنا دوسری قوم کا مقصد بنا دیا گیا اگر تم اس قوم کے مقاصد کو پورا نہیں کرتے اس کے حق کو مارتے ہو تو انسانی سرمایہ دار کا مساج اس مزدور کا ضرور بنا دیا گیا سرمایہ دار کا مواد مزدور کا مساج سرمایہ دار کا ضرور بنا دیا گیا ہر ایک کی رعایت کس طور پر حقیق کی آپ ہم کہتے ہیں حقیق کو پڑھائی آج سے آپ دیکھتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کہتے ہیں اللہ کی حدیں اللہ کی حدیں کیا ہے اللہ کے آسان کیا ہے تو کسی دوسرے کا حق مار نہ لو کسی کو دل نہ کر لو کسی کریے دیاتی نہ کر لو قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان کا لکھا اگر دنیا میں ہو جائے تو آج پوری کی پوری دنیا سے دل میں دیاتی کتابی اور کتنی برائیاں ہیں ختم ہو کر رہ جائے میرے اقتصاد محمد کے اصل کا دور کا سب سے بڑا احساس کیا ہے اس کا احساس مجھے کہ آپ نے ایک ایسا آپ تعلیم دیا جو کہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے اگر کا قانون ہے اگر کا قانون ہے اور چار کا قانون ہے اور اس قانون کو دیکھنے کے بعد ان کی تاریخ کا سپورٹ جو ہے ختم ہو جاتی ہے ایک ہی بارحبت محمد وسلم نے خدا انسانیت کے ہے یعنی آج دیکھیے اس دنیا میں انسان مال کے لیے کیسا بھولتا ہے ہر سب دوسرے سے پتہ ہے اپنے مال کی بنا پر مفادات کی بنا پر سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت کے سے نکالا مال کی محبت کو دلوں سے نکالا اور کہا کہ مال کے معاملہ نہیں بنتا آزاد کے معاملہ رکھتا ہم کہتے ہیں مال سے مطلب رسائل حل ہوتے ہیں نبی لمبیا آپ کے سوندر سکاسی نے فرمایا کہ مال کے رسائل حل نہیں ہوں گے آمال کے رسائل حل ہوں گے اگر تمہارے آمال درست ہیں تو سب کے ساتھ سب کے ساتھ بھی تم طرف جاؤ گے اور اگر تھا کمال کی بات نہیں اخلاق والا ہونا کمال کی بات ہے اچھے عمل والا ہونا کمال کی بات ہے اگلے پاس تسلیم میں دنوں کے مال کی محبت کو نکال کر انسانوں کے اندر خدا کی اپنی محبت پیدا کر کے آزاد سارے کی محبت کو پیدا کرنایا اور اس کے بعد آزاد کی بنا کر مال کی بنا کر کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کا ان سے کام انسان ایسا قائم کر دیا کہ دنیا میں مال بار اس زندگی گزارے کہ اسے مال سے محبت نہ ہو اگر اس کے پاس مال آئے تو وہ غریبوں میں مال کی شکتی اپنا خریدا سمجھے اور غریب جو ہے وہ مال دار کے مال نہ رکھے بلکہ اللہ کے نگاہ رکھتے ہوئے اپنی محنت کر کے مال کو کمائے اور اسے مثال کے طرح پر لگائے یعنی مال کو مخصوص نہیں بنایا اور اس کے حل لیے مثال کر اس پورے دنیا میں جھگڑے کے چلے ہیں جگہ نے اسلامی جھگڑا یہ جھگڑا یہ سرمایہ داری کا ان سب کو اس طور پر حل کیا ہے کہ سرمایہ داری کی جو خرابیاں تھی ان کو نکال کر ختم کر دیا اور جو مزدور کے لیے پریشانی کے سبب تھے ان کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ داری کے نکال کو اس طور پر ختم کیا ہے دیکھو سرمایہ دار کیسے بنتا حرام کی کمائیوں کو کے کھانے سے اور اسی کے چھٹے بازی سے جتنے بھی ناجائز کرنے ہیں یہ سب کو حرام کرا دے دیا اور اس کے بعد پھر دوسری وجہ سے اختیار کی کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو کروڑوں کا مالک ہو اگر وہ سرکار کو باقاعدہ دیتا رہے تو چالیس سال کے اندر سب کا سب ختم ہو جائے گا مال کی رائی کے طریقے زیادہ بتائے مال کی ذمہ داری کے طریقے نہیں بتائے گئے اسی سے مال کے مسئلے کو حل کر کے جان اور انسانوں کو بھی بتایا کہ اگر تم اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مسئلے کا حل مال کی محبت میں نہیں مال کی جمع کرنے میں نہیں بلکہ مال کو خرچ کرنے میں ہے اور پھر قانون کے لحاظ سے اس طور کو بنا دیا کہ انسان جو سرمایہ دار ہے وہ بہت کامیاب ہوگا اگر میں اپنے مال نکاسی کافی نہیں کرتا رہے گا غریب کو بتایا کہ تم اپنے مال کو اس پیٹ پر امیروں سے لینے کی طرف مطلب اگر تم نے مالدار کرے گا کے آگے بنا رہا ہوگا کہ اپنا تمام غریب طور پر کما تو جو تیرا کمانا ہے اگر جائز طریقے پر ہے تو تیری بھی کا ذریعہ بن جائے گا فقیر اگر کے مال کو کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو وہ مال مالدار سے اچھا ہے یہ تو مال کو ناجائز طریقے سے ہاں، کماتا ہے تو ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے ایک بات اچھی دیتا ہوں میرے دوستوں اسلام کے نتیجے کو اگر آپ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر مال کی محبت کو نکال کر آمال کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا آج کی فکرا کا ایک عظیم مجمع اگر آپ دیکھیں ارے ارے رحمۃ اللہ علیہ کر جو ہے یہ مثال کے طور پر سر شرمنی اللہ علیہ جو ہے یا آپ کے ہاتھ میں یہ سو رہے ہیں ان سب کے پاس ناموں کے انداز نہیں تھے ان کے پاس کیا تھا خدا کا تعلق تھا خدا کی محبت کی حضرت محمد قسم کی محبت کی ان کے پاس آماد تھے تو آماد کی محبت کو انسانوں میں پیدا کر کے مال کے جھگڑے کو حضرت محمد قسم نے لٹا دیا اور اسی طور پر اخلاق کے وہ نمونے انسانوں کو دیے کہ خود بھوکھا رہ کر دوسروں کو کھلاتے آتا ہے کسی نے کہا خرچ آیا ہے قرآن کریم کی حفاظت ہے کہ لوگوں کو خرچ کر دیتے ہیں خود بھوکے رہ آتے ہیں اور کسی نے اس میں کہا ہے بھوکے رہتے تو صرف کو کھلا دیتے تھے کیسے ہم سارے محمد کو بنانے لیتا ہے صرف بھوکھا رہ کر ان کے بارے میں بات نہیں ہے اسی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کو وادت الہیہ کا درد کیا وادت انسانیت کا درد کیا آپ لانا قانون دیا آج میں نے نظام نہیں سے دیا میں ایسی معاشرت کا درخت دیا ایک بار بہتر ہوں معاشرت کے سلسلے میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اپنے آخری حضرت الوطا کے خطبے میں اور جو معاشرت کا اصل اصول ہے فرمایا تم نے تو کوئی اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا اس وقت تک اس کی سران اس ہاتھ کے ہنسا سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اور زبان کی پیسہ سے محسوس نہ رہے اور تیسری بات آپ نے یہ ساتھ فرمائی حضرت الوداع کے موقع پر ساتھ فرماتے ہیں اور مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ یہ آج کون سا دن ہے صحابہ کے اندر جس میرے پاس امرا والے سنوں سے ان میں عمل سے اپنے کو سدا کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ کے جانتے تھے کہ یہ دن میرے عرصے کا دن ہے لیکن کہنے لگے اللہ رسول وسول نہیں آئے اللہ رسول جانتا ہے کہ یہ کون سا دن ہے پھر ان کون سا مہینہ ہے جانتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے دن ہجا کا مہینہ ہے لیکن پہلے لگے اللہ اللہ کا رسول جانتا ہے اس کے لیے یہ دن ہجا یہ مہینہ ہے پھر اس کے بعد پوچھا یہ کون سا کیا ہے سب جانتے تھے کہ مکہ کیا ہے لیکن فرمانے لگے کہ اللہ اللہ کا رسول کو جانتا ہے اس پر آپ نے ساتھ فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کا دن نہیں کیا یہ دن ہجا کا مہینہ نہیں کیا یہ باطل یعنی مقام کرنے کا محترم تھا نہیں جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہی بات ہے یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ نے فرمایا جس طور پر اللہ تبارک بتایا ہے اس شہر میں اس آج کے دن میں اس مہینے میں تم کو ایک دوسرے کے مال جان آدمی کو محترم حرام کر دیا ہے اسی طور پر ہر مسلمان کی جان ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کی آبری جو ہے اسے دوسرے اوپر آ رہا ہے یعنی کسی کی تم جو آبری نہیں کر سکتے کسی کے کو مارکیٹ آ کو لے نہیں سکتے کسی کی جان کو بغیر حق کے تم ختم نہیں کر سکتے یہ آپ آج حقیق کا جو چرچا ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیے ان تینوں چیزوں کے اندر نظر آ جاتا ہے اگر آپ مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان کے مال کے لگتے ہوئے وہ چیز آ جائے گی اگر جان کی حفاظت چاہتے ہیں تو جان کسی حضور کے ساتھ میں آ جائے گی اگر آپ روح کو بچانا چاہتے ہیں تو سنی نقصے میں آ جائے گی اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ روح کی حفاظت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ سبق اس کے ساتھ کوئی برا کام کر لے حضور پاک کا آپ کو نزدیک آدمی کی حفاظت یہ ہے کہ آپ کسی کی ہدت نہ کریں کسی کو بہتان نہ تراشیں کسی کو برا نہ کریں کسی کے ساتھ ہاتھوں جھوٹ نہ دیں جو دیکھ کسی سب کو فرق کرتا ہے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اس بات کو دیکھ دیا جائے کہ پورے سے پورے انسان جو ہے ان کی شرکت اور آبرو اور ان کا جان مال ان کے لیے محسوس ہے حرام ہے وہ کرم ہے تو آج اگر صرف ہم ان کی ان چیزوں پر عمل کرنے والے بھی بن چاہیں اس لیے ہندوستان کے اندر اتنا بڑا انسان ہے جسے کر کے کام نہیں ہو سکتا ہے کہوں گا کہ دیکھو ہمارے سڑائی جو ہوتے ہیں ایک بات کے اندر سمندر ہوتے ہیں اور یہ آپ حضرت محمد تسلم نے تو خود کروایا ہے مجھے اللہ نے ایسی باتوں کے ساتھ بھیجا ہے جو لوگ تیرے ہاتھ چھوٹی اور نے تیرے ہاتھ سے بڑی ہے نے یہ صاحب کی سوچی ایک چھوٹی سی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ نے صحیح عمل کی ان کو یہ بات کی ہے ایک شخص آیا جو پورے علیہ وسلم وسلم کے ساتھ اور اس کی طرح لال قیل اللہ لسن مجھے کوئی وسیعت کیجیے اور اس کا سب کیجیے آپ نے ساتھ کروایا پھر آپ بلا یوں کہ میں اللہ کو پورے طور پر مان لیا تم مست پھر پر مضبوطی سے کم کیا یعنی کیا مطلب اللہ کے ایمان کو اپنے اندر لے لے تو ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر دے